اپنے والد رایا کھجوروں اور پکی کھجوروں کو ملا کر نبیز نہ بناؤ اور کشمش اور خوش کھجوروں کو ملا کر نبیز نہ بناؤ اور دونوں میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیز بناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چوون